السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 408 408 داڑھی کے متعلق یہ دوسرا سبق ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مختصر وقت میں پانچ منٹ میں چھ منٹ میں لمبا مضمون بیان نہیں کر سکتا داڑھی کے متعلق بہت تفصیل سے میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ بکھرے موتی جلد تیرہ میں جلد بارہ تو تقریباً تیار ہو چکی اور ایک مہینے میں اللہ چاہے گا تو قابل پریس ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ جلد تیرہ کے اندر داڑھی کا لمبا مضمون پڑھ لیجئے اور یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی کا کٹوانا یہ زنا سے بھی زیادہ خراب ہے اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آدمی زنا میں مشغول ہوتا ہے پانچ منٹ میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر اس گنا سے ہٹ گیا چوری کرنے والا چوری کرتا ہے چوری کرنے کے بعد فارغ ہو کر وہ اس گنا سے الگ ہو گیا لیکن جو داڑھی کٹوانے والا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا گنہگار رہتا ہے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے خاص طور سے جو ائمہ ہوں وہ اپنی داڑیوں کا بہت اہتمام کریں بعض جگہ ائمہ ہوتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی امامت کراتے ہیں یہ کہاں تک جائز ہے یہ تو کتابوں میں دیکھ لینا اور بکھرے موتی جلد تیرہ میں بہت لمبا مضمون لکھا ہے وہاں دیکھ لینا لیکن یہ داڑھی کٹوانا یہ بہت بہت بہت بڑا گنا ہے آج کے ہمارے سبق سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ داڑھی کٹوائیں گے نہیں بلکہ داڑھی کو بڑھائیں گے داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تاکہ وہ لمبی رہے اور پھر اس سے انسان کا انسان کے اخلاق بھی قابو میں آتے ہیں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داڑھی رکھنے والا وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے ڈاڑی نہ رکھنے والا وہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور داڑھی رکھنے والا کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اونچے اخلاق والا ہوتا ہے کسی نے کہا ہے جب انسان کے پاس اخلاق ہو تو کل نمبر ایک اگر اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہو تو دائیں طرف سفر صفر بڑھا دیں دس اگر مال و دولت بھی ہو تو ایک صفر اور لگا دیں یعنی سو اس کے نمبر ہو گئے اگر حسب نصب بھی ہو تو ایک صفر اور لگا دیں یعنی ہزار اگر یہ سب ہو لیکن داڑھی نہ ہو اور اخلاق نہ ہو تو آپ ایک کو مٹا دیں تو باقی بچے گا زیرو زیرو زیرو صفر صفر پہ رہے گا آدمی اور حشر کا میدان میں خالی ہاتھ آئے گا وہ بات الگ امریکہ کی ایک نوجوان لڑکی نے وہاں کی بہت بڑے ذمہ دار کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کو خط لکھتی ہوں کہ اگر تم داڑھی رکھاؤ تو تم بہت کامیاب بنو گے تو کتابوں میں لکھا ہے اس امریکہ کے وہ آدمی نے داڑھی رکھی اللہ تعالیٰ نے اس داڑھی کی برکت سے اسے ترقی دی یہ کتابوں میں قصے لکھے ہیں یہ بکھرے موتی جل تیرہ کے اندر دیکھ لینا یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی بے ڈاڑی مونڈا آتا تھا جس کی ڈاڑی نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور میں نے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو بہت کئی مرتبہ دیکھا جماعتوں کا جب مسافہ کرتے تھے اور کوئی ڈاڑی منڈا آ جاتا تھا حضرت اس سے مسافہ کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کل حشر کا میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا یہ کہہ کر حضرت رو پڑتے تھے یہ کہہ کر حضرت رو پڑتے تھے اس لیے یہ میں نے دوسرا سبق دیا ہے اب اس میں اور ایک بات کہ عورتیں جو ہے پردے کا اہتمام کریں یہ دو چیزیں ہمارے ہاں بہت کم ہو رہی ہیں بلکہ ہمارے پاس اگر کوئی جیسے حجام آتے ہیں یہ جن کی دکانیں ہوتی ہیں مال کاٹنے کاٹنے کی میں بہت اہتمام سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس اگر کوئی ڈاڑی مڈانے کے لیے آئے تو داڑھی مت کاٹنا ورنہ حشر کے میدان میں تم بھی گنہ گار ہوں گے تو وہ کاٹنے والا بھی گنہگار ہوگا کہ یا یعنی ڈاڑی کاٹ کر پیسہ لینا یہ بھی حرام ہے وہ کوئی اس کا کوئی رخ صحیح ہے ہی نہیں اور دور سے آدمی دکھتا ہے کہ داڑھی والا ہے شرافت ٹپکتی ہے اس کے چہرے سے نبیوں کی سنت ہے اس لیے مرد جو ہے داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں اور عورتیں جو ہے وہ برقعے کا اہتمام کریں پردے کا اہتمام کریں ہماری مائیں بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا نہیں نہیں ہمیں جو ہے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا داڑھی کے متعلق تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ کچھ اصلاحی باتیں عرض کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو داڑھی رکھنے کی عطا فرمائے اب جہاں پر بھی میرے اس بیان کی وجہ سے اگر کسی نے داڑھی رکھ دی ہو تو مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے ضرور خبر دینا میں اس کے لیے داڑھی رکھنے والے والے کے لیے بہت تگڑی دعا دوں گا انشاءاللہ بہت اچھی دعا دوں گا کہ وہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسل جو ہے وہ چمک جائے گی انشاءاللہ آج نیت کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں خوش کرنا ہے اور وہ جو سنت ہمارے ماحول سے ختم ہو رہی ہے اس سنت کو انشاءاللہ آباد کرنا ہے اور اسے اسے ساری دنیا میں عام اور تام کرنا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دس مرتبہ سورہ اخلاص آج پڑھ لینا اور اپنے لیے جنت میں محل بنا لو اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین